يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم میرے واجب القدر بھائی اور دوستو بزرگوں گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ زلزال کی تفسیر شروع ہوئی تھی اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ زلزال قرآن پاک کے آخری پارہ کی آٹھ آیات تریپن الفاظ اور ایک سو انچاس حروف پر مشتمل مدنی صورت ہے اور اس صورت کو قرآن پاک کا نصف کہا گیا ہے یعنی آدھا قرآن پاک اس کو کہا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا دنیا میں آنے کا مرحلہ ہے اور دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا اس دنیا سے جانے کا مرحلہ ہے تو اس دنیا سے جانے کا جو مرحلہ ہے اور جو قیامت کا مرحلہ ہے اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے اس لیے اس صورت کو نصف قرآن یعنی آدھا قرآن پاک قرار دیا گیا ہے ازاد الجل الارض زلزالہ جب زمین پر زلزلے طاری کر دیے جائیں گے زمین ہلا دی جائے گی یہ نظریہ قیامت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت وقوع پذیر ہوگی اور یہ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی ساری دنیا ختم ہو جائے گی انسان کی آنکھیں بند ہو گئی انسان کے لیے قیامت نافذ ہو گئی اور انسان کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہو گیا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بہت تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا اور انسان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی قیامت پر پورا پورا ایمان رکھے پورا پورا یقین رکھے جس طرح انسان کا ایمان قرآن پر ہے کہ قرآن برحق ہے جس طریقے سے انسان کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ہے جس طرح انسان کا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت معاف پر ہے ایسا ہی انسان کا ایمان قیامت پر ہونا چاہیے اگر کسی کا ایمان قیامت پر نہیں یا اس کا ایمان اس بارے میں کمزور ہے اور وہ قیامت کا یقین نہیں رکھتا تو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں وہ شخص ایمان پر نہیں ہے وہ شخص بے ایمانی کی حالت پر ہے وہ ایمان سے ہٹ کر کسی حالت پر موجود ہے تو قیامت کا یقین دلانے کے لیے قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اور قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جس چیز کو تاکیب سے بیان کیا گیا اور بار بار بیان کیا گیا اور اس تاکیب کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کی تاریخیوں میں جب کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر اور اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی وہ اس لیے کہ قیامت کا یقین تھا ان کو اور قرآن پاک میں تاکید کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کو قیامت کا یقین حاصل ہو جائے قیامت پر ان کا ایمان ہو جائے پھر ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی زندگی کا ہر عمل کرنا آسان ہو جائے گا آج انسان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل ہے آج انسان کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ شخص کے جس کو قیامت کا یقین ہو جس کو پتا ہو کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور تمام کے تمام انسانوں کو لے جا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ لاؤ ان کے لیے گواہیاں لاؤ پھر انسان کی آنکھیں بھی گواہیاں دیں گی پھر انسان کی زبان بھی گواہیاں دے گی پھر انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہیاں دے گا اور کہا جائے گا لمن ان کہ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے کون رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے المجرمون آج علیحدہ علیحدہ گروہوں میں ان کو تقسیم کر دو آج مجرم لوگوں کو علیحدہ کر دو رب کے ماننے والوں کو علیحدہ کر دو اور اس دن کہا جائے گا کہ اب بتاؤ یہی قیامت تھی جس پر تم ایمان نہیں لاتے تھے اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو اس وقت سوائے انسان کے اس کے کہ وہ پچھتائے گا اور کہے گا یا لئی کنت کن اے ربا کاش کہ میں زمین پر مٹی کے ذروں کی طرح ہوتا میں انسان نہ ہوتا یا میرے جسم میں جان نہ ہوتی یا مجھے قیامت کا یقین ہوتا اور آج میں دنیا میں اور آخرت میں اس طریقے سے رسوا نہ ہوتا تو یہ قیامت ہے اس قیامت کی ناکیوں کو قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا یہ کسی مولوی کا فلسفہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خوشیوں سے معروم کرنے کے لیے یا لوگوں کو رلانے کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے قیامت کی باتیں کرتا ہو نہیں یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے اور قرآن پاک نے اس کو بار بار تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا انہی صورتوں میں سے قرآن پاک کی کہ جن میں قیامت کا ذکر تاکید کے ساتھ ہے ان میں سے ایک صورت یہی سورہ زلزال ہے جو آج ہمارا موضوع ہے فرمایا ادا کہ جب زمین پر زلزلے تاری ہو جائیں گے وہ زمین کے جس کی پشت پر انسان بہت اکڑ کر چلتا ہے وہ زمین کے جس کی پشت پر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ زمین کے جس پر انسان غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے وہ زمین کے جس کو انسان اپنی جائیداد اور جاگیر سمجھتا ہے وہ زمین کے جس پر انسان ساری زندگی زندگی رہنے کے سپنے دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے خواب سجاتا ہے فرمایا یہ زمین ہلا دی جائے گی اس زمین کو ٹکڑے ٹکڑے اور بخروں بخروں میں تقسیم کر دیا جائے گا ساری زمین ریزا ریزا کر دی جائے گی وہ آخر اسقالہ اور پھر اتنا نہیں ہوگا بلکہ یہ زمین اپنے اندر رکھے ہوئے خزانوں کو اپنے رکھے اندر رکھے ہوئے رازوں کو باہر نکال پھینکے گی

زمین میں جتنے خزانے دفن ہیں سارے کے سارے باہر نکال دیے جائیں گے لوگوں کے سامنے سونا جواہرات اور بڑے بڑے موتیوں کے انبار لگے ہوں گے بڑے بڑے ستون پڑے ہوں گے سونوں کے لیکن قیامت آ چکی ہوگی اور انسان اس سونے کو اس چاندی کو اس جواہرات کو حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا اور پچھتائے گا کہے گا یہی سونا اور چاندی تھا کہ جس کو جمع کرنے کے لیے میں نے دنیا میں جھوٹ بولے یہی سونا اور جاگیریں تھی جن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی یہی سونا اور جواہرات تھا کہ جس کے لیے میں نے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے پسے پش ڈال دیا یہی سونا اور جائیداد تھا جس کی خاطر میں نے دنیا میں قتل و غارت گری کی جس کی خاطر میں نے دنیا میں حرام کمایا وہ اخرجت الارض کا رہا زمین سب کچھ لا کر سامنے رکھ دے گی کہ کھا اس سونے کو لیکن انسان سوائے ندامت اور حسرت کے اور کچھ نہیں نہیں کر سکے گا سب کچھ نکل کر باہر کر دیا جائے گا یہ عجیب قیامت کی ہولنا کیا ہے ذرا قرآن پاک اٹھا کر دیکھو قرآن پاک کا صرف آخری پارا اٹھا کر دیکھو قرآن پاک کا آخری پارا شروع ہوگا انسانوں سے کہا جائے گا اما تسالون هم انزیم اللہ کل سے عالمون سن نہ کل سے عالمون اور لوگوں تم کس بارے میں پوچھتے ہو تم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہو ان نبئی لازیم وہ بہت بڑی خبر ہے وہ اتنی بڑی خبر ہے جس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے آسمانوں سے اترنے کی خبر بھی چھوٹی ہے جس کے سامنے قوم نو کی خبر بھی چھوٹی ہے جس کے سامنے قوم آج کی ہلاکت بھی چھوٹی ہے جس کے سامنے قوم سبوت کی تباہ و بربادی بھی چھوٹی ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری خبریں چھوٹی ہیں انل نبائل عظیم سب سے بڑی خبر وہ ہے وہ خبر کیا ہے اللہ مختلف جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی یہ رب قیامت کیسے لے کر آئے گا یہ رب سوکھی ہوئی اڈیوں پر گوشت کیسے چڑھائے گا یہ رب مرے کو زندہ کیسے کرے گا سے عالمون رب کہتا ہے بہت جلد تم جان لو گے تم میں سے عالمون پھر سن لو کہ تم جان لو گے اور لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح رب کیسے سمجھاتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم نجال الارض محاذا والجبال اوتادا لاؤ ازواجا تم تم دیکھو کسی چیز کو خراب کرنا تخریب کرنا بہت آسان ہوتا ہے تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے رب نے تعمیر کی کیسی پیاری تعمیر کی علم نجال الارض لڑکا والجبال اوتادا زمین بچھونے کی طرح بچھا دی اس پر میخوں کی طرح پتھر اس پر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پھر آسمانوں کو بنا دیا ون نہار اور دن کو بنا دیا ون لائن رات کو بنا دیا رب نے سب کچھ بنانا شروع کر دیا رب کائنات کو بناتا چلا گیا رب کائنات کے آسمانوں پر سورج اور چاند کو چمکاتا چلا گیا رب نے کائنات میں پانی کے لیے سمندروں کو چلا دیا سب کچھ رب نے پیدا کیا وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے ہاں سنو جو رب تعمیر کرنے والا ہے وہ تخریب بھی کرے گا وہ اس کو تباہ کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے اگر وہ بنا سکتا ہے تو وہ ختم بھی کر سکتا ہے اس لیے رب نے گنوانا شروع کیا کہ تم میری نعمتیں گننا شروع کرو تم میری تعمیرات گننا شروع کرو صرف ان آسمانوں کو دیکھنا شروع کرو تم ان آسمانوں کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تم سمندروں میں جھانکنا شروع کرو تم سمندروں کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تم فضاؤں میں دیکھنا شروع کرو تم ہواؤں کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے لیکن رب نے سب کچھ کن کہہ کر بنا دیا الم نجال الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنینا فوقکم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من الموصرات ما ان سجاجا لنخرج به حبا ونباتا اس رب نے تمہارے لیے کھیتیاں نکالی اس رب نے تمہارے لیے باغ بنائے اس رب نے تمہارے لیے انگور بنائے اس رب نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے لیکن سن لو ذالک الحق سب کچھ کہہ کر رب نے کہا کہ وہ دن حق ہے وہ قیامت حق ہے سمجھ لو ذالک یوم الحق وہ دن حق ہے وہ قیامت کا دن حق ہے اس کو ایک پل کے لیے مت بھولنا اس کو ایک لمحے کے لیے مت بھولنا کہہ دیا رب نے فیصلہ کر دیا سب کچھ بتا کر کہہ دیا یہ آسمان بھی ختم یہ زمین بھی ختم یہ نباتات و جمادات بھی ختم یہ جنگلات و محلات بھی ختم ہر چیز ختم سچ کیا ہے ذالک اليوم الحق وہ دن سچ ہے وہ ایک دن سچ ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا اب اس سچے دن کو اور اس حق دن کو سامنے رکھ کر جو چاہے پمن شاہ جو چاہے اتخذ الا ربی ہی سبیلا وہ اپنے رب کی طرف اپنے لیے راستہ بنا لے اپنے لیے راستے کو آسان کر لے اپنے لیے منزل کو آسان کر لے پمن شاہ تخد الا ربی سبیلا جو چاہے اپنے لیے راستے کو آسان کر دے ہم نے راستے کھول دیے ہیں ہم نے بتا دیا ہے سمن ہم شکیوں وسائد تم میں سے نیک بخت بھی ہیں تم میں سے بد بخت بھی ہیں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے تمہارے لیے راستے بنا دیے گئے ہیں تمہارے لیے منزلیں طے کر لی گئی ہیں تمہارے لیے اصحاب الجمین اما اصحاب الجمین و اصحاب الشمال اما اصحاب الشمال تمہارے لیے دایا راستہ بھی رکھ دیا ہے تمہارے لیے بایاں راستہ بھی رکھ دیا ہے فمن سہد علا سبیلا جو چاہے اپنے لیے دائیں راستے کو اختیار کر لے جو چاہے اپنی قسمت میں بائیں راستے کو رکھ کر چل پڑے اب ہم نے فیصلے کر دیے ہیں ہاں یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا انسان چلتا رہے گا انسان ان راستوں پر چلتا رہے گا رب بھی قیامت کو بیان کرتا رہے گا کبھی رب کہے گا سورت نبا پڑھ کر فارغ ہو جاؤ گے دو تین صورتیں آگے چلو گے رب کہے گا ادھر شمس کبرت وہ ادھر نجوم قدرت وہ ادھر جبال سیرت وہ ادھر اشاروش دلس وہ ادھر بحوش حسرت اور سنو ادھر یہ تمہیں جو چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا ادھر ادھر نجوم ان قدرت یہ تمہیں چمکنے والے آسمان پر ستارے ان کو بکھیر دیا جائے گا ان کو پھینک دیا جائے گا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اس سورج سے آگے نکلو گے پھر رب کہے گا ادھر تمام فطرت یہ دیکھو آسمانوں کو ان آسمان کی بلندیوں کو دیکھو یہ ایک آسمان ہے اس آسمان پر سمندر ہے اس سمندر پر دوسرا آسمان ہے پھر سمندر ہے پھر آسمان ہے رب سمندروں پر آسمانوں کو بناتا چلا گیا ان پر رب نے اپنے عرش کو بنایا لیکن پھر رب نے فیصلہ فرمایا ادھر سما ان پترت وہ ادھر کلاکب کی منتفرت یہ آسمان سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے ان کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا سب کچھ بکھیر دیا جائے گا اور قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا وہ ادھر قبور و سرت یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی ان قبروں سے کھڑا کر دیا جائے گا قدمت و قرت اور لوگوں تم دیکھ لو گے تم نے اپنے آگے پیچھے کیا کیا اور کیا چھوڑا رب ان قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتا ہے پھر آگے چلو پھر رب کہے گا ان شکت لے رب وہ دل ارض مدت والقت ما فيها وتخلت بھی لربها وہ اور اس دار الغرور میں مت پڑو اس دھوکے کی دنیا میں مت پڑو ان تم آسمانوں پر اڑنا شروع کر دو تب بھی تم آسمانوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے تم زمین پر چلنا شروع کر دو تم اس زمین کی وسط کو نہیں پا سکتے لیکن دیکھو یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے ازت تمام سقت جب ان آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا واضح ربی ہا و حقت اور رب کے یہ حکم کو مانیں گے اس لیے کہ ان کو رب کا حکم ماننا پڑے گا رب کے حکم کے سامنے یہ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ عید ارض مدت اور جب اس زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا حقتما بھی وتخلف اور یہ زمین اپنے اندر موجود تمام چیزوں کو اگل کر باہر پھینک دے گی واجنت ربی ہا وہ اور اس کو ایسا کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کے رب کا حکم اس کو یہی ہے اور وہ اپنے رب کے حکم کو مانے گی اس قیامت کو رب نے بیان فرمایا بار بار بیان فرمایا تاکہ انسان اس قیامت کو مان لے اس قیامت پر ایمان لے آئے تاکہ اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے آج ہر لمحہ ہمارے سامنے سے قیامت اوجھن ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے قیامت کو بھول گئے حرام کماتے ہوئے قیامت کو بھول گئے بدکاریاں کرتے ہوئے قیامت کو بھول گئے سود خوریاں کرتے ہوئے قیامت کو بھول گئے ہر کام کرتے ہوئے قیامت کو بھول جاتے ہیں ہمیں اپنے کل کی فکر ضرور ہے لیکن قیامت کو بھول گئے وہ قیامت کے جس کو رب نے بہت بڑا زلزلہ کہا وہ قیامت کے جس کو رب نے کبھی یوم طلاق کہا کہ لوگوں تم دنیا میں اپنے عیب چھپاتے پھرتے ہو لیکن یاد رکھو وہ یوم طلاق ہے اس دن تمہیں سب سے ملنا پڑے گا سب کا سامنا کرنا پڑے گا آج اپنے ماں باپ سے گناہوں کو چھپاؤ آج اپنے بہن بھائیوں سے اپنے آپ چھپاؤ آج اپنے دوستوں سے چھپ کر گنا کرو لیکن وہ یوم طلاق ہے جس دن تمہیں سب کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا تمہاری اولاد بھی سامنے ہوگی تمہارے بیوی بچے بھی سامنے ہوں گے تمہارے بہن بھائی بھی سامنے ہوں گے تمہارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے اس دن تم اگر مجرم ہوئے تو مجرموں کی سپوں میں کھڑے ہوں گے تمہارا ایک ایک گنا گنوایا جائے گا تمہاری پیشانیوں پر لایا جائے گا اور سن لو دنیا میں بدکاری کرنے والوں تمہاری پیشانیوں پر تمہاری شرم گاہوں کو رکھ کر رب بتا دے گا یوم طلاق آج ساری دنیا دیکھ لے کہ یہ بدکار انسان تھا ساری دنیا دیکھ لے کہ یہ دنیا کو دھوکے دینے والا انسان تھا اس کو یومت طلاق بھی کہا گیا جس دن آوازیں دی جائیں گی ہر طرف سے آوازیں ہوں گی ہر طرف سے پکار ہوگی آو پکا ہوگی کوئی رب کو پکارے گا کوئی اپنے بتوں کو پکارے گا کوئی اپنے مددگاروں کو پکارے گا لیکن کسی کی مدد نہیں سنی جائے گی آج تو لوگ بچہ روتا ہے ماں کو پکارتا ہے اپنے والد کو پکارتا ہے مددگاروں کو پکارتا ہے لیکن وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا فیزا جاخا یومر ہی واہبتی ہی ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا بھائی بھائی سے دامن چھڑائے گا بہن اپنے بھائی سے دامن چھڑائے گی بیوی اپنے شوہر سے دامن چھڑائے گی ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی والد اپنی اولاد سے دور بھاگے بھاگے گا ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا پھر ہاں وہ وقت بھی آئے گا آج کہتے ہیں تیری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آج والد کہتا ہے مجھے اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں آج ایک بھائی کہتا ہے مجھے اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف برداشت نہیں لیکن وہ قیامت کی تکلیف کیسی ہوگی قرآن کہتا ہے المجرم لو یو یوم ہوں بنی ہی ہی واقعی ہی ایمان والوں دل سے سنو قرآن کی شاید کو قرآن کہتا ہے تمہارے تمہاری یہ حالت کر دی جائے گی جب تمہیں گھسیٹ کر جرم کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا یود المجرم تو یہ مجرم شخص اس بات کی تمنا کرے گا لو یب من عذاب یوم یو بھی بنی کاش میرے بدلے میرے حصے کا عذاب میرے بچوں کو دے دیا جاتا آج بچے بڑے پیارے ہیں ان بچوں کے لیے حرام کماؤ ان بچوں کے لیے دنیا کماؤ ان بچوں کے لیے جہنم کماؤ ان بچوں کے لیے جاگیریں بناؤ رب کو بھول جاؤ لیکن قیامت کے دن رب سے کہو گے ربا میرے بدلے تھوڑی سی آگ میرے بچے کو لگا دے تھوڑا سا آزاد میرے بیٹے کو دے دے یہ کوئی مولوی نہیں کہتا قرآن کہتا ہے یہ ود المجرم لو بن یوم دن بھی بنی وہ ایسا دن ہوگا ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا ایسی ہول ناکیوں کا دن ہوگا ایسی وحشت کا دن ہوگا ایسے آزاد کا دن ہوگا کہ انسان کہے گا یہ ود المجرم مجرم اس بات کی امید کرے گا اس بات کی تمنا کرے گا لو من منازابی دن ببنی اے کاش میرے حصے کا عذاب میرے بچوں کو دے دیا جائے وصاحبتی ہی واقعی کاش میرے حصے کا عذاب میرے دوستوں کو دے دیا جائے میرے بہن بھائیوں کو دیا جائے لو من عذاب بھی بنی ہی ہی واقعی وفصیل تو الارض جميعا کہے گا رب کاش میرے بدلے میں ساری کائنات کو عذاب دے دے مجھے عذاب سے بچا دے لیکن کہا جائے گا نہیں نہیں اپنے حصے کا عذاب خود اٹھا اپنے حصے کا عذاب خود برداشت کر اب کچھ کام نہیں آئے گا لو یفتری من عذابی يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لذا نزاعة للشباء تدعو من أجبر وتولى اب دیکھتے جاؤ ان چیزوں کو جن کو تم اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اپنے پیچھے پھینک کر آئے تھے اب ان کو اپنے سامنے دیکھو اور ان کا عذاب برداشت کرو یہ قیامت ہے یہ حق قیامت ہے جس کو رب نے کبھی الزا وقات واقعہ لئی سلی وقاتیہ کا دبا کہ وہ بہت بڑا واقعہ ہے جو وہ کو ہونے والا ہے وہ آنے والا ہے الغاشیہ وہ ڈھانپ لینے والا ہے وہ چھا جانے والا ہے الکاریا تم وما وبادرا کم الکاریہ جو میٹن سکل فراشل مخصوص وہ الجبال كالعهن المنفوش وہ ہلا دینے والی وہ ہل جانے والی وہ دنیا کے دنیا کے ستونوں کو ہلا دینے والی کیا چیز ہے الکاریا کو ہلا دینے والی ہے ملکاریا وہ کیا ہلا دینے والی ہے مادرا کا ملکاریا غافل انسان تجھے کیا پتا وہ کیا چیز ہے وہ تکون الجبال رکل المنفوس وہ تو ایسی ہلا دینے والی ہے جس وقت یہ بڑے بڑے پہاڑ تکون الجبال رکل منفوس المنفوس یہ روئی کے روحوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے فضاؤں میں اڑا دیے جائیں گے یہ وہ ایسی دردناک ہے کبھی اس کو بیان کیا الحاق کا تم الحاق کا وہ کم الحاق ہاف کا سمود آدم بلکاریا وہ سمود پہل کو بتتا گیا لوگوں دیکھتے چلے جاؤ تم سے پہلے کو میں آد آئی وہ بھی ہلاک ہو گئی تم سے پہلے کو میں نو آئی وہ بھی ہلاک ہو گئی تم سے پہلے قوم سمود آئی وہ بھی ہلاک ہو گئی بس دیکھتے جاؤ اس قیامت کی ہو اللہ کیوں کو اور یہ کیسی قیامت ہے ونفی غفصوری نفقتا واحدا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیوم ایدی وقات الواقع وانشقت السماع فی یوم ایدی واہیا والملک علی ارجائیہ یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور انسانوں کو ایک چٹیل میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا یہ سب کچھ کہہ کر پھر فرمایا شاہ تخد الا ربی سبیلا وہ کون ہے جو تم میں سے اپنے رب کے راستے کو پہچان لے جو رب کے راستے پر چل پڑے جو اس قیامت کی حقیقت کو سمجھ الارض ادا اور جب زمین پر زلزلے تاری کر دیے جائیں گے واخرجت الارض عطی اور زمین اپنے اندر رکھے ہوئے بوجھوں کو نکال ڈالے گی یہ دنیا جس کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو یہ سونا جواہرات جس کے پیچھے قتل و غارت گریاں اقتدار کے حوث میں لوگوں کی جانیں لیتے پھر رہے ہو جس کے لیے اپنا ایمان بیچتے پھر رہے ہو جس کے لیے اپنے بچے بیچتے پھر رہے ہو جس کے لیے اپنا قرآن بیچتے پھر رہے ہو جس کے لیے اپنی عزت اور غیرت نیلام کرتے پھر رہے ہو وہ اخراجت وستا رہا زمین یہ سب کچھ نکال کر تمہارے سامنے پھینک دے گی اور پھر کہے گی کھا کر دکھاؤ اس کو اٹھا کر دکھاؤ اس کو لیکن اس وقت انسان کو کچھ پتا نہیں ہوگا انسان کہے گا کیا ہو گیا ماں اگنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ اور کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی میری سلطنت کہاں گیا میرا مال و دولت کہاں گئی میری میری جوانی کہاں گئی میری طاقت کہاں گئی میری آل اولاد کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس الارض اسقالها اور یہ سب کچھ زمین نکال دے گی وقال الانسان لها وہ انسان حسرت سے کہے گا زمین تجھے کیا ہو گیا اس زمین کو کیا ہو گیا اس زمین کے ایک ایک مرلے کے لیے میں تو مرا پھرتا تھا اس زمین کی ایک ایک بالش کو کمانے کے لیے میں تو دنیا میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا وقال الانسان و انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے یوم تو تحدث دس و یوم دن تو حد و اور جس دن یہ زمین سارے راز اگل ڈالے گی ساری خبریں دے دے گی آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح وہ کتاب لائیں گے اور پھر کس طرح اللہ رب العزت گواہیاں لائیں گے اور کس طرح انسان کے سامنے اس کے اعمال کو لایا جائے گا یہ تو پہلے زمانے کے لوگ کہتے ہوں گے لیکن آج کے زمانے میں اللہ نے انسانوں کو تھوڑی سی عقل دے دی تھوڑا سا علم دے دیا تھوڑی سی اپنی کائنات کے راز دے دیے آج انسان سزاؤں میں سے چودہ چودہ سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلاط والسلام کے زمانے کی حضرت نو علیہ السلاط والسلام کے زمانے کی آواز آوازیں نکالتا ہوا پھر رہا ہے ان آوازوں کو ٹیپ ریکارڈر پر دکھاتا ہوا پھر رہا ہے ان آوازوں کو سناتا ہوا پھر رہا ہے رب نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ دیکھ لو کائنات میں سب کچھ موجود ہے اور سارا کچھ میری مٹھی میں بند ہے سارا کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے آج ایک انسان کہیں پر مر جاتا ہے کہیں پر پکڑا جاتا ہے تو آج کل کوئی اس کی گواہیاں لینے کے لیے محلے داروں کے پاس نہیں جاتا کہ یہ شخص کس کو ملا کرتا تھا کس سے باتیں کیا کرتا تھا کس کے ساتھ اس کا میل جول تھا کون اس کے پاس آتا تھا کوئی کسی کے پاس گواہیاں لینے کے لیے نہیں جاتا بلکہ جیب میں رکھا ہوا موبائل فون نکالا جاتا ہے اور اس موبائل فون کو مشینوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے انسان کا سارا کچھ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کل اس نے اتنے گھنٹے فلاں سے بات کی فلاں دن اس نے فلاں سے یہ کہا اس دن اس نے فلاں سے ملاقات طے کی اس دن اس نے فلاں کو دھمکی دی فلاں سے دھمکی سنی فلاں سے کاروبار کیا سارا کٹھا چٹھا اس کا ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کسی سے کچھ کسی سے کچھ پوچھنا نہیں پڑتا کسی کو کچھ بتانا نہیں پڑتا سارا کچھ نکلتا چلا آتا ہے کسی کا ایک سال کا نکل آئے گا کسی کا دو سال کا نکل آئے گا انسان حیران ہو پریشان ہو جاتا ہے یہ تو رب کی قدرت کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں وہی رب لا کر کھڑا کرے گا کہے گا زبان بتانا شروع کر اس نے کتنے جھوٹ بولے اس نے کتنی ریبتیں کی وہ آنکھیں بتاؤ ذرا اس نے کتنی بدنظریاں کی اس نے کیا کچھ کیا جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا یوم الفائی بیما کانو یا ملوم اس کے ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے اس کے پاؤں بھی گواہیاں دیں گے اس کی زبان بھی گواہیاں دے گی واخرجت فرج الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنے سارے کے سارے راز اگل کر پھینک دے گی سب کچھ سامنے آ جائے گا کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی کسی چیز پر کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے کہ یوم تبل سرائر وہ تو رازوں کے اگلنے کا دن ہے وہ تو رازوں کو افشاں کرنے کا دن ہے اس دن تمام راز نکالے جائیں گے اس دن سب کچھ کیا جائے گا کہا جائے گا کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں مکرو کتابیہ پڑھو اس کتاب کو اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب کو جو کتاب تو لکھتا چلا آیا تو پیدا ہوا تو نے اپنی کتاب لکھنا شروع کی تو ہر دن لکھتا چلا گیا تو بولتا چلا گیا تو کرتا چلا گیا تو دیکھتا چلا گیا تو چلتا چلا گیا تو سب کچھ کرتا چلا گیا تیری کتاب لکھی جا رہی ہے اقرا کتاب لا کے رکھ دیا جائے گا پڑھ اپنی کتاب کو کفا کفاب کل یوم کا حسیبہ آج اپنے نفس پر تو ہی خود کافی ہے گواہی دینے کے لیے آج کسی سے تیرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہے گا لا ولا حاضل الا اللہ وہ کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ اس میں نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی سب کچھ اس میں لکھ دیا کہا جائے گا پکڑ اس کتاب کو پھر یہ کتاب پکڑائی جائے گی ہاں فام اوتیا منوسیا بی امینی جس کو یہ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی گئی فی ال کتابیہ انی دن ملاسن حسابیا فہو کی شکر وادیا کتو خا دانیہ کلو ہنی امبا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جس کو یہ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی وہ خوشی سے جھومے گا وہ خوشی سے ناچے گا وہ خوشی سے گائے گا وہ خوشی میں رب کی حمد کرے گا وہ لوگوں سے کہے گا لوگوں پڑھو میں میری کتاب کو دیکھو میری کتاب کو انی زنن انی ملاقن حسابیا اس لیے کہ میں نے یہ کتاب جب لکھی تھی تو اس گمان سے لکھی تھی اس یقین سے لکھی تھی کہ مجھے رب سے ملنا ہے مجھے قیامت کا یقین تھا میں نے یہ کتاب لکھی اس سے کہا جائے گا کلو اشربو آج کھا بھی صحیح آج پی بھی صحیح آج موج مستیاں کر آج سب کچھ کر آج تیرے لیے دنیا بھی ہے آج تیرے لیے جنت بھی ہے آج تیرے لیے زندگی بھی ہے ایسی زندگی زندگی ہے جس میں مرنا نہیں ہے ایسی نعمتیں ہیں جن کا چھن جانا نہیں ہے ایسا سب کچھ ہے جس میں ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے واما باموتیا کتاب ہو بالی اور جس کو یہ کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی گئی لموت ولم ندری ما موت یا لیتہا کانت دیا وہ کہے گا اے کاش اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی ما ما ادری اغنانی مالیا ہلکان سلطان ثانیہ مجھے تو امید ہی نہیں تھی مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا مجھے یہ کتاب پڑھنی پڑے گی مجھے ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا اب کیا ہو گیا میرے ساتھ کہاں چلی گئی میری جوانی کہاں چلا گیا میرا مال و دولت خزو ہو ثم الجحیم جہی ہو کہا جائے گا پکڑو اس کو چوٹی سے پکڑو اس کو پیشانی سے اور لپیٹو اس کو زنجیروں میں اور کھینچ کھینچ کر اس کو لے جا کر پھینک دو جہنم میں اس لیے کہ یہ مجرم انسان ہے اس کو اوندے منہ لے جا کر جہنم کے گڑے میں ڈال دو لیا لنی لمبو تک کتابیا کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی یہ قیامت ہے یوم دن تو حدس و اخبار رہا جس دن زمین اپنے راز اگل دے گی سب کچھ سامنے لے آئے گی بے انا رب کا حالہ یہ زمین اس لیے کرے گی کہ اس کو رب کا حکم ہے رب اس کو حکم دے گا کہ زمین اب اپنے راز اگل زمین اب اپنے خزانے نکال اب سب کچھ لے کر آ اس کو بھی انب بکاؤ حالہ اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم کیا ہے یو میری الناس در اناس وشتا اور وہ قیامت کا دن یش الناس وشتا کہ جس دن لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں گی یہ نمازی لوگوں کی جماعت یہ رب کو ماننے والوں کی جماعت یہ رب کی نافرمانیاں کرنے والوں کی جماعت یہ حرام خوروں کی جماعت یہ حرام کاروں کی جماعت یہ حرام کمانے والوں کی جماعت یہ حرام بکنے والوں کی جماعت یہ ایمان فروشوں کی جماعت یہ ایمان لانے والوں کی جماعت یہ رب کو منانے والوں کی جماعت ہاں رب کہتا ہے میں تمہیں تقسیم کر دوں گا میں تمہیں جماعتوں میں کھڑا کر دوں گا میں تمہیں فرقوں میں بانٹ دوں گا یوں میں جس دن لوگوں کو فرقوں میں اور جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا ان کو تقسیم کر دیا جائے گا ٹولیوں میں کس لیے تقسیم کیا جائے گا لیا روال تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں اپنے آپ کو دیکھ سکیں آج دنیا میں اقتدار کے نشے میں آج دنیا میں حکومت کے نشے میں آج دنیا میں مال و دولت کے نشے میں آج دنیا میں طاقت کے نشے میں رب کی نافرمانیاں کرنے والوں ڈرو رب سے اس لیے کہ وہ رب تمہیں کھڑا کرنے والا ہے اس دن تمہاری جماعت بھی بننے والی ہے اور اس لیے بننے والی ہے لی رو امال تاکہ تم اپنے اعمال کو دیکھ سکو اپنے آپ کو دیکھ سکو اپنے کردار کو دیکھ سکو اپنے گر گزرے ہوئے ماضی کو دیکھ سکو دنیا میں گزارے ہوئے اپنے وقت کو دیکھ سکو لیا امال رب اس دن سب کو جدا جدا کر کے کھڑا کر دے گا اليوم أيها المجرمون فريق في الجنة وفريق في ساس اس دن رب ٹولیوں میں بانٹ دے گا کہ یہ جہنم والے ہیں اور یہ جنت والے ہیں یہ دائیں والے ہیں یہ بائیں والے ہیں رب ہم سب کو دایاں والا بنا دے رب ہم سب کو ایمان والا بنا دے تبل سرائے راز اگل دیے جائیں گے یوم یسدر الناس رب کہہ رہا ہے کہ ان ٹولیوں سے بچنے سے پہلے ان جماعتوں کے بننے سے پہلے اپنے آپ کو کسی اچھی جماعت میں شامل کر لو اپنے آپ کو نماز والوں کی جماعت میں شامل کر لو اپنے آپ کو رب والوں کی جماعت میں شامل کر لو تاکہ رب کے ہاتھ کھڑے ہو سکو یوم یسر الناس سوچتا جس دن کے لوگوں کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی مبارک ہو ان لوگوں کو وہ ٹولیاں کہ جو حکمرانوں کی ٹولیاں ہوں وہ ٹولیاں جو ظالموں کی ٹولیاں ہوں وہ ٹولیاں جو ایمان بیچنے والوں کی ٹولیاں ہوں وہ ٹولیاں جو ایمان والوں کے سر بیچنے والوں کی ٹولیاں ہوں وہ ٹولیاں جو ایمان والوں کا خون بہانے والوں کی گول ٹولیاں ہوں ہم تو رب سے وہ ٹولی مانگتے ہیں جو رب کے فقیروں کی ٹولی ہو جس میں ایسے فقیر ہوں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں جن کے چہروں پر مٹی ملی ہو جن کو دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو جن کے لیے حکمرانوں کے دروازے بند ہوں جن کے لیے عزت داروں کے دروازے بند ہوں جن کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو لیکن ان کی دعاؤں سے عرش ہل جاتا ہو رب قیامت کے دن ہمیں ان کی ٹولیوں میں اللہ کرے کھڑا کر دے ہم تو رب سے ان کا ساتھ مانتے ہیں لیا رو آمال دیکھ لو گے اپنے اعمال کو اور پھر آخر میں فرمایا يعمل مثقال کال خيرا يرى بہت عجیب آیت ہے بہت عجیب آیت ہے يعمل پس جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا مثقال کال خيرا کوئی ذرے کے برابر خیر کا کام کرے گا ذرے کے برابر کسی مسلمان سے مسافہ کر لیا ہنس کر کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی کا پلا دیا راہ چلتے ہوئے کوئی چھوٹا سا پتھر ہٹا دیا فبری عمل مسکال ذرتن کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کوئی خیر کا کرے گا ذرا تو اس کو قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا رب اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا رب اس عمل کا بدلہ اس کو لا کر دے گا یہ رب کا وعدہ ہے یہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے نہ رب سے سچا کوئی ہو سکتا ہے نہ رب کے قرآن سے سچا کوئی ہو سکتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جو شخص بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل خیر کا کرے گا ہو اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا اور جو شخص بھی چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ یا شر کا کام کرے گا آج چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں جھوٹ بول گئے غیبت کر گئے بد نظریاں کر گئے گانے سن گئے گانے بجا گئے رب کی نافرمانیاں کر گئے نمازیں چھوڑ گئے بڑے بڑے گناہ کر گئے فوی ذرت ان شرا جو شخص بھی چھوٹے سے چھوٹا کوئی شر کا گناہ کا کام کرے گا اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا یہ بھی رب کا وعدہ ہے یہ بھی رب کا فیصلہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور شہید ہو رہے تھے تو ان کی زبان مبارک پر یہی آیات تھی فوئی یامل مسکال ازرت ان خیرا فوئی یامل مسکال اضرت ان شرا جو شخص بھی دنیا میں کوئی چھوٹا سا خیر کا کام بھی کرے گا تو اس کو بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا اور جو شخص دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام شر کا کرے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت پر ایمان نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد رب العالمین